آج دسمبر انیس سو ستر کی تیرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت ایک سو چار سے ہو رہا ہے four over one zero four گزشتہ دو اتواریں مسلسل درس کے ناول گزری انتیس نومبر کو جشن نزول قرآن کے سلسلے میں دوسری درس تھا اور چھ دسمبر کے اتوار کو الیکشن کے عواقب کے سلسلے میں ناگا رہا اس لیے <clears throat> تجدید داشت یادداشت کے طور پر عرض کر دوں کتاب کا آیات میں موضوع تھا جنگ کے اصول و مبانی اور قواعد و ضوابط آج بھی یہ پہلی آیت اسی سلسلے کی آخری پڑی ہے اور اس میں ایک بڑی اہم بات سامنے لائی گئی ہے بتاتا ہوں کہ کداؤ دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ اس کے سامنا کرنے میں تو یہ صورت تھی کہ ہمت سے کام لو لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کرنے میں بھی کمزوری مت دکھاؤ اس کے بعد ہے ان تون کا علمون کا ان یا علمون کا ماں کا لامون سرجونا ملن ہے ماں لا یار جانندہ ہو من ادیم بڑی اہم چیز آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے کریم بار بار اس حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ جہاں تک انسان کی سبھی زندگی کا تعلق ہے اس کے لیے سبھی اسباب اور تمام اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے محض کسی کا نیک ہونا اسے کبھی سامان اور ذرائع سے ذرائع کی طرف سے غیر محتاج نہیں بنا سکتا اسے اس کی طرف سے مستغنی نہیں کر سکتا یہ جو ہمارے ہاں روز کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو بڑی داری کی زندگی بسر کرتے ہیں ایمانداری سے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیے بڑا نقصان ہوتا ہے کاروبار میں گھاٹا پڑ جاتا ہے لوگ بد دیانت ہیں جانتی سے یہ کچھ کر جاتے ہیں یہ سب کچھ سبھی زندگی سے متعلق ہے یہاں تو آپ کو یہ نہیں کہ غلط برائے سے کام لینا چاہیے لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنی چیزیں آپ کی حفاظت کی ضروری ہوں جتنی تدابیر ضروری ہوں جتنا اپنے فکر سے کام لینا ضروری ہو ان تمام برائیوں کو استعمال کرنا چاہیے نہ اس بنا پر کہ ہم بڑے نیک ہیں نیکوکار ہیں خدا فرف ہیں ایماندار ہیں اور اگر آپ اب لوگ فکر سے کام نہیں لیتے تو ساتھ کی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو محض آپ کا نیک ہونا ان چیزوں سے آپ کو بچا نہیں سکے گا سیدھی سی بات ہے کہ جب چور آتا ہے تو گھر والے جو ہیں وہ تو ظالم نہیں ہوتے بدیانت نہیں ہوتے اور چور بہرحال ظالم ہوتا ہے جاتی کر رہا ہوتا ہے لیکن چور کے ہاتھوں سے کیوں پٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حفاظتی تدابیر نہیں ہوتی یہ چیز جو ہے اس کو ایڈوانٹیجز پوزیشن میں رکھتی ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آتا ہے اور گھر والے اپنی مدافعت کے سامان کی طرف سے بے خبر ہوتے ہیں پیسے سی بات ہے کہ گھر والے تو جو ظالم نہیں ہے تو مظلوم ہے مظلوم پٹ جاتا ہے ظالم کے ہاتھ سے اس لیے کہ ظالم کے مقابلے کے لیے خاصی سے بار نہیں کرتا اور قرآن اسی لیے مومنین کی اتنی بڑی تعریف کرنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی سرحدوں کو اپنی فوجوں کے ذریعے سے مضبوط رکھو تاکہ تم محفوظ رہ سکو اپنے اور خدا کے دشمن کے سرحدوں کا مضبوط رکھنا نہایت ضروری ہے محض جماعت مومنین کا مومن ہونا دیکھا یہ کافی نہیں ہے اسی لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتابیں نازل کی اور اس کے ساتھ کامزل میں ناحم الحبی اس کے ساتھ شمشیر راہ بھی نازل کی ہم نے ان کتابوں کے ساتھ ہم شمشیر خارہ شراک کی ضرورت ہے دنیا میں ظالم کی کرائی مروڑنے کے لیے آپ کا پنجہ فلادی ہونا نہایت ضروری ہے تو کیا یہ رہا تھا میں کہ جہاں تک کبھی زندگی کا تعلق ہے اس میں جب آپ کا مقابلہ دوسروں سے ہوگا تو محض اس لیے کہ آپ حق پر ہیں ان کی زد سے بچ نہیں سکیں گے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا تو جنگ محت کا واقعہ اسی لیے پرانے کریم نے تقسیم سے ہمارے سامنے محسوس کیا ہے کہ اس میں آدمی کو تھی خود صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بھارتی تصویر میں ذرا سی نے میں کتنا نقصان ہوا جانے بھی بالی بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اس میں تو اگر محض صداقت اور دیانت کسی کی حفاظت کے لیے کافی ہو تو ایک بات اخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صداقت و امانت کا پتلا کون ہو سکتا تھا کبھی تین کے ہاتھوں سے وہ بھی محسوس نہیں رہ سکتا اس کا بچاؤ تو ڈھال سے ہو سکتا غصہ بجاؤ تو میں تب یہ پہ ہو سکتا تھا تو اس اعتبار سے اگر کہیں کسی کو نقصان پہنچتا ہے دوسروں کے ہاتھوں سے تو یہ چیز کے ساتھ ہم تو حق اور انصاف سے تھے یہ پھر ہمیں کیوں نقصان پہنچ گیا روز یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے اور پھر رین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ہماری مدد کرتا ہے ہم تو حق اور انصاف پر تھے اور اس کے باوجود جت گئے یہاں یہی چیز قرآن نے کہی عجیب موازنہ ہے یہاں عزیز عزیزہ نے مان بڑی بات ہے اور کون سی بات نہیں وہ بڑی نہیں ہے قرآن کی صاحب ان کا دونوں کا لمونا کا امداد کا ماتا لمون ٹھیک ہے تمہیں اگر نقصان پہنچا ہے انہیں بھی نقصان پہنچا تھا انہیں نقصان پہنچا ہے تمہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن اڈان بند ہے یہاں تو وہ ہمت اصلا تبدیل یہ چیزیں کام آئیں گی ان میں جہاں کہیں کوتاہی ہوگی اس کا نقصان کون گا تمہیں بھی نقصان پہنچے گا اگر ان کی طرف سے آتا ہوا تمہیں بھی نقصان پہنچے گا اگر تمہاری طرف سے آتا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں دونوں کو ایک سطح پہ قرآن رہا ہے مومن اور کافر کو ایک سطح پہ رکھ رہا ہے آج ہاں، اگر سمندر فون چلا رہا ہو تو اور عبد الرحمان چلا رہا ہو تو دونوں موت موقع کی طرح جاتی ہے اس نے اگر کمزوری دکھائی ہے زمین کے خبار کرنے میں زمین کو فصل کے لیے معذور بنانے میں اس کی فصل کام ہو جائے گی اس نے اگر اس میں زیادہ محنت کی ہے فصل زیادہ زیادہ ہو جائے گی ابھی اس بات کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہا تمہیں نقصان پہنچے اور ہمیں نقصان پہنچے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں تک تو تم دونوں ایک پتا پہ ہو اور اب آئی آگے بات کفر اور ایمان کی صداقت اور لبیاتی کی کہا و ترجون لا تربیون لیکن تم جو حق پر ہو تو تم جو خدا سے توقعات رکھتے ہو یہ توقعات وہ نہیں رکھتے یہاں آگے فرق پڑ گئی سوال یہی ہے کہ اگر تو یہ خدا سے تو وقت آج کیا وہ غلام مشرم جس کے لیے تم میدان میں نکلے ہو وہ تمہارا اپنی ذات کی نشو و نما کا بلند ترین مقصد جس کی خاطر یہ ساری قربانیاں تم کر رہے ہو یہ وہ مقصد ہے یہ وہ مصنوع عین ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اس لیے یہاں پہنچنے میں تمہاری پوزیشن ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیج ہو جائے گی کبھی تو آ تو گے شکست بھی کھا سکتے ہو زخمی بھی ہو سکتے ہو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کس میں برابر فرابر جیسے کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہو لیکن یہ جو نصب العین کی بنا پر تمہارا مقام ہے یہ مقام انہیں حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں پہنچنے پہ تم ان سے آگے جاؤ گے <coughs> یہ ہے وہ نے مان جو نقصان اٹھانے پر بھی مایوس نہیں ہونے دیتی ہے ایک مومن کو کہ نقصان کبھی طور پہ ہوا ہے کبھی نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کو کھڑے ہو کے سوچنا ہوگا کہ کہاں مت کیا ہو گیا کہاں کمزوری پیدا ہو گئی لیکن اس سے وہ دل اور مایوس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ غلام مقبول ہیں جس کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا وہ تو اسی طرح سے اس کے سامنے ہے وہ جو اس سے اس کو اپنی ذات کا فائدہ پہنچا ہے اسے تو کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا اس سے میدان جنگ میں کسی تبدیلی کمزوری یا سامان کی کمی کی وجہ سے بھی اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ فائدہ جو اس کو اپنی ذات میں پہنچا ہے اس کا تو نقصان نہیں ہوا ہے وہ تو وقت قرآن کے الفاظ کیا ہے وہ تو وقت جو تم نے خدا سے باندھ رکھی تھی وہ تو پوری ہو رہی ہے اس لیے تمہارا مقام ان سے آگے ہے شکست کھانے کے باوجود یہ مایوس میں تم ہو گئے ہمت نہ ہارو جہاں کہیں کمی باتیں ہوئی ہے تدبیر کی سامان کی اس کو پورا کرو اور یہ جو سلا تمہیں مل رہا ہے یہ ایسا ہے کہ جو اس شکست کے باوجود تمہیں ملے گا کہا ہے کہ قرآن شہید کیا ہے تب وہ تاب جاگدانا کیا بات کیا جاتا ہے یہ حالات جاوید جو اس کو مل گئی ہے یہ اس کے حصے میں نہیں آ رہی ہے فوج کو شکست کے باوجود شہید شہید ہے قرآن نے تو یہ کہا کہ اس راستے میں میدان جنگ میں شہادت کو ایک طرف اگر راستے میں موت آ جائے گی تو بھی تم شہید ہے نسب العین کی بلندی یہ ہے صداقت یہ ہے امانت یہ ہے وہ مقام مومن کا جو دوسروں سے آگے لے جاتا ہے اس کو مکان اللہ ہو علیمن حکیمہ حکیمہ تو یہ کہ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تدابیر کا تعلق ہے وہ بھی تمہیں کرنی چاہیے اور یہ جو چیز دوسری ہم نے کہی اس کا وہ علم رکھتا ہے جس سے تم نے توقعات باندھی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بے خبری رہے اس کی اور یہ ہو کہ صاحب یہاں بھی نقصان ہو گیا پتا نہیں اس کو بھی پتا ہے یا نہیں کہ اس کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں کیا اندازہ بات کرنے کا اس کی خاطر جو تم کر رہے ہو مجھے پتا ہے چیز کا اس لیے گھبراؤ نہیں وہ مل کے رہے گا جو اس نے تم سے کہا ہوا ہے اور یہ جو پوزیشن ایڈوانٹیج تمہاری ہوئی ہے یہ کس بنا پہ ہوئی ہے ان میں انزلنا کتاب اور بالحق ہے تمہاری طرف یہ کتاب نازل ہوئی ہے تمہیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا اور اس لیے دیا گیا ہے یہ سے جلا آرا اللہ تاکہ تم اس علم کی بنا پہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرے جیسا کہ عزیزہ نے من بار بار آپ کے سامنے آ گیا پرانے کریم نے کافر اور مومن میں خط امتیاز یہ کہہ کر کھینچا ہے کہ من حکم دا انجلنا ایسا اللہ ایسا ہونے کا جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے بہت باتیں چلتی ہیں بہت شور اٹھتا ہے اسلامی نظام کیا ہوگا اسلامی مملکت کسے کہیں گے اور اب تو آئین سازی کا مرحلہ سامنے آ رہا ہے اسلامی آئین کے بنیادی خطوط کیا ہوں گے ارے خطوط کیا یہاں تو ایک ہی بنیادی خط ہے اور وہی خط سے زیادہ اران کی روح سے اگر دمان صد اللہ کے مطابق آپ آئین ہے اسلامی ہے اگر یہ اس کے مطابق نہیں ہے تازہ ایک ٹکڑے میں ایک آیت میں بات اس نے صاف کر دی ہے اور یہاں بھی یہی کہا ہے کہ تم نے زندہ لیکن کتاب اور کے یہ تحت مین اللہ سے بلا بہار یہ حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ کتاب نازل کیا تاکہ تو اس کے مطابق اس علم کے مطابق جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو اور اس سے آگے ہے ولا تم پائے لینا فیمہ عام ہے کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جسے کہتے ہیں نا پلیڈ کرنا کسی کے کاج کو آج کی اس طرح میں ہے ملک فسیمہ عام طور پہ تو ترجمہ اس کا جھگڑنا کیا جاتا ہے جھگڑنے کی بات نہیں ہے کسی کے کاج کو کسی کے مقدمے کو کسی کی بات کو لیڈ کرنا اس کی داری کر اس کی طرف سے اس مقدمے کو جا کے لڑنا ایک تو یہ ہے کہ خیانت تم کرو گے نہیں اور دوسری چیز ہے کہ جو قائم ہے اس کی طرفداری مت کرو اس کی تعین مت کرو اس کے حق میں مت لے لو اس کی بات کو پور نہ کرو اس کے کاغذ کو پور نہ کرو بات دوسری طرف چلی جائے گی یہ جو ہمارے ہاں اس نظام عدالت میں وکالت کا شعبہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کے ضبط کر رہی ہے آج کا وکیل جو ہے وہ تو کوئی بات نہیں کہ مقدمے اس کے سامنے آئے تو وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ صاحب یہ یہ خائن ہے یا امین ہے اگر یہ خائن ہے میرا مقصد تو وہ کہہ دے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لے سکتا یہ تو بات نہیں ہوتی تو وہ خائن آتا ہے اس کو تو بلکہ زیادہ چارج کیا جاتا ہے کہ مقدمہ تمہارا کمزور ہے محنت بڑی کرنی پڑے گی اور کوئی بھی فری چارج میں سے ایسا نہیں ہوتا جسے وکیل نہ ملے آتے ہیں ہاں۔ جتنا زیادہ اس کا کیس کمزور ہوتا ہے اتنا بڑا وکیل کرتا ہے وہ فری چارج میں سے باہر ہے ایک امیزوں ہوگا یہ فائن ہوگا اور اگر یہ چیز ہو آپ کے نظام عدالت میں یا وکالت کرنے والوں میں کہ ولا تو تم دن خائمینا کسی نہ جس کے متعلق معلوم ہو جائے اس کو اور وکیل کو تو معلوم ہو جاتا ہے مقدمے کی نوعیت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے معلوم ہو جائے کہ یہ قائم ہے تو پھر اس کا کیس نہیں ہوگا یہی وجہ تھا کہ اسلامی نظام جب تھا تو اس زمانے میں یہ وکالت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں صرف مفتی ہوتے تھے آج کل والے مفتی نہیں زمانے تو مفتی خان والے نہیں خود نظام حکومت کی طرف سے قانون دان لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے فیس نہیں ان کی ہوتی تھی انہیں آ کے بات بتا دیتے تھے کہ یہ ہے میرا کیس آپ بتا دیجئے کہ قانون کی روح سے یہ حق میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا اب انہیں تو کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ بھائی قانون تمہارا حق نہیں بنتا تو وہ پھر اپنا حق چھوڑ کے گھر چلا جاتا خان کی طرف سے خطیب جگڑنے والا پیٹ کرنے والا وکالت کرنے والا یہ اس دور میں نہیں مل سکتا آج ذرا سی اس اسلام کے بعد کہاں سے کہا جاتا ہے آپ کے مقدمہ بازی کے اندر خان کی طرف سے لیڈ کرنے والا تو ہو خود خیانت تو ایک طرف رہی خیانت کی صحیح کی نقل یہ خیانت کا نت جو ہے یہ بھی اور طلب ہے ہمارے ہاں تو اب خیالت کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے کسی کے پاس کچھ روپیہ بطور امانت رکھا اور اس نے نہ دیا یا کم دیا اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا لیکن نہ تو امانت کے یہ محدود معنی ہیں اور نہ اس کے خلاف خیانت کے یہ اس قدر ٹکڑے ہوئے معنی ہیں یہ اس سے وسیع چیز ہے امانت کسی پر ایسا بھروسہ کرنا کہ جس بھروسے کے بعد آپ امن اور اطمینان میں ہو جائیں ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم چلو اس معاملے کے اندر جہاں تمہیں تکلیف پہنچے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا اب آپ امن اور اطمینان میں ہو گئے اس کے اس وعدے سے امانت کا مادہ امن ہے جس سے آپ کو امن ہوتا ہے ادھر بے فکری ہو گئی جن کرنے کہ ہاں بھائی اگر وقت تم پہ پہ پڑے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا کتنے تک کی مدد کر دوں گا اب آپ امن میں ہو گئے نا اس کی طرف کتنی محنت ہو گیا نا میں آؤں گا چار بجے کوئی بات نہیں ہے آپ کو امن ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ سب چیزیں عمارت کر ہیں ہر وہ چیز جو دوسرے کی طرف سے آپ کو اطمینان دلا دے بھروسہ آپ کر لیں اعتماد کر لیں اور پھر ادھر سے تو امن میں ہو گیا نا آگے آدمی کیا لیتا کہ صاحب جہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس کے متعلق اب مجھے بے فکری ہو گئی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا اب یہ امن ہو گیا آج کا کوئی راز ہے وہ کسی کے پاس چلا گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں میں امین ہوں تمہارے راز پر یعنی تمہیں اس کی طرف سے بے فکری ہونی چاہیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے تم امن میں رہو شاہ نہیں ہوگا امن میں ہو گیا اور اگر اس بھروسے اور اس کو اس نے کسی طرح توڑ دیا یہ خیانت ہوتی ہے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اربوں کے ہاں یہ الفاظ جو تھے ان کے معنی سمجھانے کے لیے وہ جس طرح سے لفظ کو استعمال کرتے تھے اس کی تصویر سامنے آ جاتی تھی کہ مانے ماں نے کیا تو ہمارے ہاں نل لگ گئے ہیں کنویں ہیں ہی نہیں ورنہ کنویں کے اوپر چکھڑی ہوتی تھی جن کا نہیں رہیں پنجابی آپ یہ سوچیے کہ وہ چرکڑی اٹھے ہوتا ڈول یا بوکا اور وہ پانی کا بھرا ہوا ڈول آپ اسے کھینچ رہے ہیں بھاری ڈول بڑی محنت سے کھینچا جاتا ہے اور پھر پورا زور ہوتا ہے وہ چرخی کے اوپر یہ جو اوپر آ رہا ہے ڈول اس رسی کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے چلا آ رہا ہے این درمیان میں آ کے یا اور ذرا اونچے آ کے جب آپ معلوم ہو کہ ڈول آ رہا ہے اس وقت ادھر سے آپ نے زور سے اس کو پکڑ کے ادھر کھینچ رہے ہوں اور درمیان میں سے وہ رسی ٹوٹ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ ہی جانتا خطرہ ہوتا ہے ارب اس کو کہتے ہیں ہوں کچھ بھی شاہدار آ جاتا ہے کشمیر کا کسان شہادت کسے کہتے سو جاتے رسی کو ٹوٹ پو گے دوشمی ہوتا کیا ہے پانی کا ڈول بھی نہیں جاتا میں نے جیسا کہا ہے کہ یہ اکثر کہا تو اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے اس زور سے بھی پیچھے جاتا ہے وہ نہیں جاتا ہے اسے وہ کہتے تھے کہ رسی خیانت کر کے کسی پہ اتنا بھروسہ کہ وہ کھیل کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے اوپر تک آ جائے گی اور این جب سے وہ قریب آ رہی ہو اور اس وقت وہ ٹوٹ جائے تو پھر جو آپ کے اطمینان کو بھروسے کو دھچکا لگتا ہے یہ خیالت کہلاتی ہے یہ صرف روپے کا معاملہ نہیں میرے بات روز مرہ کی باتوں میں جسے ہم بڑا ہی میچ بھی لیتے ہیں جب بھی ہو جائے گا کوئی بات نہیں میں بھی تیرے تیری بات جی سر دونوں کو پتا ہوتا اسے پتا ہوتا کہ میں بھی رہا ہوں اسے پتا ہے چور ہے جن باتیں کر رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی امانت کہیں باتیں نہیں رہی امن آپ کو کہیں نہیں رہا کسی پہ امن نہیں رہا کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کسی کی طرف سے اطمینان نہیں پتا نہیں جو وہ اتنا بڑا دوست بنا دیتا ہے کس وقت خنجر بھونکتے کچھ اعتبار آپ کو نہیں ہے کہ وہ باہر اتنے آپ کے ووٹر آپ سے وعدہ کر کے گئے ہیں ڈبے میں کس کے ووٹ میں کر ڈال وہ جتنے دن کی ویسے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ میرے ووٹ آپ کی جان محنت کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسی لیے عام ہمارے معاشرے میں تو عام جو ہو گئی ہے تو سر ٹھیک ہے سب کچھ میں نے کر لیا ہے وہ ان سے دیے ہیں بھروسہ پکا بھی کر لیا ہے کیلکولیشن میں یہ بھی آ رہا ہے لیکن پتا جو نتیجہ کیا نکلے گا بالکل پتا نہیں مجھے اس لیے پتا بھی نہیں ہے کہ روٹی کے لیے اٹھانی ایک رسی ایسی ہے جس کے متعلق اس نے کہا نہیں ٹوٹ سکتے بے اللہ ہے خدا کی رسی ایک ایسی رسی ہے کہ ایک تو ایک طرف رہا سارے کے سارے بھی اس کو پکڑ کے لڑتے جاتے زیادہ تبھی نہیں ٹوٹے گی یہ ہے امانت اس میں بھی اپنے آپ کو ہوا مومن کہا ہوا ہے امن دینے والا تو امن دینے والے کی مثال بھی اس نے حبل اللہ کہہ کے دی ہے خدا کی رسی کیا ایسی رسی ہے اس کو تھام لو لوگے سے سام اللہ تو یہ ٹوٹے گی نہیں یہ دوا نہیں دے جائے گی یہ ہوتی ہے خیانت اور یہ ہوتی ہے امانت ولا تو کم دل خائے نہیں نا نہ لہذا جو خیانت کر جانے والا ہو اس کے کام کو کبھی پلیز نہ کرو اب آپ نے سمجھیا خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے بس تب پھر ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف سے خدا کی کما میرا اس سے سامان حفاظت طلب کر کے ان لوگوں کی طرف ان غفور الفانہ غفور الرحیمہ خدا سامان حفاظت بھی دے گا سامان نشو و نما بھی تمہیں دے گا بڑے چوکس اور چوکنے رہنے کی جو ضرورت ہے قائمین کی طرف سے اب آگے آئیے ایک قدم عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور ہماری نئی نسل جن کے ذہن میں بیچاروں میں نہیں ہے کہ بنیادی صداقتوں کا یقین اور ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سر ایمان درمیان میں کہاں آتا ہے وہ ایک شخص جھوٹ بولتا چوری نہیں کرتا فریب نہیں دیتا یہی اچھے اعمال ہے جن میں آپ کہتے ہیں اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے خدا کی ذات پر آخرت پر اگر یہ نہ ہو اور وہ یہ چیزیں کرے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے ٹھیک ہے انہیں تو ایمان اتنے سمجھایا گیا کہ کوئی غیر مسلم آ کے جب وہ اسلام لاتا ہے تو وہ صاحب اس کو عربی کے چار فکرے اپنے منہ سے بولتے جاتے ہیں کہتے ہیں دوہراتے چلے جاؤ غلطی کرتا تو کہتا کوئی بات نہیں پہلی بار ہے نا ابھی چلیے جیسا ویسا ہے میں انہیں پتا نہ کیا رہا ہوں میں اسے پتا نہ کیا کہہ رہا ہوں اس نے یہ پورے کیے مبارک ہو گئی الحمد للہ اسلام لے آیا مشرف کا اسلام ہو گیا ان کے دست حق پرست کر اس نے بیعت کر اس لیے معلوم نہیں نام کسے کہتے ہیں یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور وہ یہ کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص تو دیکھتا ہے کہ ذرا سے جھوٹ بولنے سے مجھے یہ دس ہزار روپیہ مل جائے گا ڈیٹیکٹ کوئی نہیں کرے گا پولیس سے نہیں پکڑ سکے گی اس چیز کو کسی کے علم میں نہیں آئے گا یہ سوال یہ ہے کہ اس کو پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرو گے زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں لوگ وہ یہی کے ساتھ اگر یہ عام روش ہو جائے تو پھر کسی کا کچھ محفوظ نہیں رہے گا یعنی سوسائٹی کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں کسی کو دھوکہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس طرح سے لوگ مجھے دھوکہ دینے لگ جائیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر انسان ایسا انتظام کر لے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو پھر جو جو جینے آئے کرے یہ جو بڑے بڑے چودھری گاؤں کے سردار اور وڈیرے اتنے مظالم کرتے ہیں وہاں وہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے تو مقابل میں کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا سکے انہیں پتا ہوتا ہے کہ شریفوں کی غریبوں کمزوروں اور شریفوں کی لڑکیوں کو اغوا کر لو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری ویٹوں کو کوئی نہیں کر سکتا ان کے بال بھو ڈنگر جانور جو ہیں ان کو نکلوا دو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کوئی نہیں کر سکتا جس کے مخالفت ہو آدمی چار بھیجے اور ان کو لگا دیا انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے یعنی جو یہ اس چیز کا اطمینان کر دے انتظام کر دے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا پھر وہ بداخ ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ میں اس لیے نہیں فریب دیتا کہ دوسرا مجھے فریب نہ دے بڑی ہی کمزور دلیل ہے یہ تو بیٹھے میں وقت ہو جاتی ہے پھر دونوں میں سے جو زیادہ تلاش ہوتا ہے دوسرے کو فریب دے جاتا ہے جو نہیں فروٹ دے سکتا اس میں تو جو بھی میڈیا چار تھی کوشش اس لیے ہوتا ہے تو بدناک بننے کے لیے بہت بڑی زندگی کی ضرورت ہے بہت بڑے انتظامیہ کی ضرورت ہے کیوں نہیں کرتا ایسے وقت اس کیوں کا جواب صرف ایمان دے سکتا ہے آئیے دیکھیں قرآن آیا ہر اس مقام کے اوپر اس کیوں کا جواب ہے اور اسے کہیں گے ایمان ولا تو جاگر این لگینا یا قانون کو ہوں یہاں خیانت پہلے آئی تھی اور ہمارے ذہن میں یہی چیز تھی کہ میں کسی دوسرے کی خیانت کرتا ہوں ہمیشہ دو کو میرے سامنے ہوتے ہیں کسی دوسرے کو دھوکہ دینا کسی دوسرے کے اعتماد کو سو دینا یعنی کسی دوسرے کی خیانت کر دینا یہاں کہتا ہے کہ یاد رکھو جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں ان کے معاملے میں بھی تکلیف نہ کرو یہ اپنے آپ سے خیانت کیا ہوا بڑی چیز رہتا ہے اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں یہ خیانت کیا ہوتی ٹھیک ہے جی چوری کرنا بری بات ہے نہیں کرنی چاہیے کسی کے یہاں جا کے آپ بیٹھے ہیں کوئی چیز سال میں پڑی ہے جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ آنکھ بچے اس کی اس کو جیب میں ڈال لوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ کچھ سوچ رہے ہیں اور اتفاق ایسا ہے آپ کی بدقسمتی کہ وہ اٹھتا نہیں ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر لگی رہتی ہے بتیرا آپ اپنی گفتگو کو لمبا کرتے ہیں کام بنتا ہی نہیں اٹھ کے چلے آتے ہیں دنیا کے کسی قانون کی روح سے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ خیانت سیاحت کون سا قانون ہے دنیا کا دنیا کے نظام عدل کا دنیا کے نظام معاشرت کا جو اسے جرم قرار دے دے جو اسے خیانت قرار دے دے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کی انٹینشن آپ کا ارادہ جب تک عمل میں نہیں آتا تب ان کی ذات میں نہیں آتا اپنے دل میں آپ بیٹھے ہوئے کرتے رہیے لا کے میں شخص مار دوں میرے قابو آ جائے کبھی کفاف ہے کہ قابو آپ کے نہیں آتا یہ جرم نہیں ہے اگر معاشرے کے علم میں نہیں آتی آپ کی آپ کے فریب آپ لوگ پر بنے رہتی ہیں سوسائٹی میں سوسائٹی کی قواعد کے بھی خلاف نہیں یہ بات جاتی اب یہاں اگلی بات شروع ہوتی کہ نہیں بات تو یوں ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ ساتھ خدا تو دیکھتا ہے ایسے سمجھانے کی بات یہی اصل چیز کیا ہے اصل چیز وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بات یہ صرف کبھی سالان تک کی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور شے ہے تمہارے اندر جس کو انسانی ذات کہتے ہیں نفع اور نقصان اس کا ہے حقیقی یہ چیزیں تمہارے ارادے جو اس قسم کے ہیں ان کی قیامتیں جو ہیں یہ دنیا کے قانون کی ذات میں تو نہیں آتی وہاں سے تو آتے ہوئے تو نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا نہ پولیس نہ عدالت نہ معاشرہ لیکن اس سے تمہاری اپنی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے نہ پولیس نہ عدالت نہ معاشرے کی ضرورت ہے وہ نقصان تو خیالات سے پہنچ جاتا ہے ارادوں سے پہنچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں اپنے ساتھ خیالت کرنا خود فریبی جیسے کہا جاتا ہے یہ جو مقام ہے کہ جہاں ارادے سب کے اوپر گرفت ہو جائے یہ مقام ہے جسے ایمان کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ یہ نہیں کہ عمل میں کوئی چیز خلاف قانون آئے گی تو اس پہ گرفت ہوگی ایمان یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ تک بھی ہوگا اس کا بھی مجھے اس کی بھی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی یوں کہہ لیجیے یہ جو ایمان ہے یہ خیانت کا لفظ آپ کے سامنے آیا تھا نا جتنے بھی معیار ہیں قانون کے معاشرے کے خیانت وہی ہوگی کہ جو کسی دوسرے کی کسی چیز میں آپ نے خیانت کی اپنے خلاف خیانت خیانت جو اس کا سوال ہی نہیں آتا اور یہاں ایمان یہ کہتا ہے کہ یا لمو خیامہ تل آج بنے کا ماسک وہ اس قسم کا محاسب ہے کہ جو نگاہ کی خیانتوں کو جانتا ہے دل کے ارادوں سے واقف ہے فورٹی اوور نائنٹی چالیس بٹا انیس نگاہ تو نائن دیکھیے بس وہ خیالت آ گیا ہے یا نگاہ کی خیالت دل سے چھپے ہوئے ارادے یہ ہے عزیزہ نے من وہ مکان جہاں ایمان کی ضرورت ہے آج ساری دنیا میں پولیس ڈٹیکشن عدالت اس قسم کے نظام کہا جاتا ہے کہ پرفیکشن کو پہنچائے ہوا ہے پرفیکشن نہ بھی ہو اتنی اتنے وسیع ہیں کہ اس سے پیس کر کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا یہ کے ہاں کہ پاکستان کے اندر پینتالیس ہزار پولیس سدائی اور یہ وردی والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا پوچھے ہی نہیں اور ساری دنیا میں پوچھیں کے سر کتنا انتظام ہوتا اس کے باوجود جرائم ہے کہ روز روز بڑھتے چلے جاتے روکتے ہی نہیں یہ کیا چیز زندگی کے متعلق ایمان یہ ہے کہ بس یہ کبھی زندگی کھایا پیا مر گیا معاملہ ختم ہوا جب یہ ایمان ہو کسی کا تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کسی چیز کو کہ مجھے یہ چیز واقعہ نہیں کرنی چاہیے سوچتا ہوں تو یہ ہے کہ جو میرے فائدے کی چیز ہے اسے کر گزرنا چاہیے بس اتنا اطمینان مجھے چاہیے کہ گرفت میں نہ آ سکے گرفت میں آ جاؤں تو عدالت سے کیسے چھوٹ جاؤں ظلم کا سارا زور اس میں صرف ہو جاتا ہے اور جب یہ ان چیزوں کا کی طرف سے وہ اطمینان کر لیتا ہے پھر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کو روک دے جرم کی طرف جرائم اس لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ پینتالیس ہزار پولیس کیا کر گی بارہ کروڑ کے اندر یا کم از کم چھ کروڑ جو دے کے ایک ہی چیز ہے کہ جس سے امن رہ سکتا ہے اور وہ یہ ایمان کے کام ہو آئنا تل آج سخت سخروپ وہ نگاہ کی سیاحتوں کو جانتا ہے دل میں چھپے ہوئے ارادوں پہ بھی اس ہے اور پھر اس کے لیے نہ کسی پولیس مین کی ضرورت ہے نہ کسی ڈیٹیکٹو کی ضرورت ہے نہ عدالت میں کسی دوسرے شاہد کی اور گواہ کی ضرورت ہے نہ کسی مدعی یا مستحیف کی ضرورت ہے اس کے لیے اس نے کہا کہ اس سے کہا جائے گا اس مجرم سے جب وہ اس کی عدالت میں حاضر ہوگا سمجھانے کی بات ہے کہ جو نظام ہے ہمارے ہاں کا اسی طرح میں قرآن بات سمجھاتا ہے وہاں کوئی عدالت یا اس میں جا کے کھڑے ہونے والی بات نہیں کہا کہ اس کی تو صورت یہ ہے قانون مقافات عمل کی کہ کہا جائے گا اس مجرم سے جا کے کہے گا کہ صاحب کون ہے مستقبل کس نے میرے خلاف دعویٰ دیا ہے شہادت کا فروغ والا کون ہے جس نے مجھے دیکھا تھا کہا جائے گا کہ اکرا کتاب یہ فرض جو تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ میں ہم نے دے دیے کوئی دوسرا نہیں پڑے گا خود پڑھو اس کو پال اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب کسی نہ گواہ کی ضرورت نہ مدعی کی حاجت کہاں دنس سے کل ارے کا حسیب ہے آج تو خود اپنے خلاف دے گا اور اپنے آپ کو مجھے دے گا سیونٹین اوور فورٹی سترہ بٹا چودہ پانی آپ کو دے دیں گے کسان سے کروانا انیکا حسیبہ تیرے خلاف خود تیری اپنی ذات جاتھ لینے کے لیے کافی ہے یہاں پڑتی ہے نے نانی نام کی ضرورت اس کے بغیر کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا سے جرائم کو مٹا سکیں خیال سے محفوظ رہ سکیں اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں ہے بلا تو جانب احمد آنندی میں انفسا ہوں دوسروں کو خیالت کرنے والے تو ایک طرف جو اپنی ذات سے خیالت کرتے ہیں ان کے کام کو بھی پلیز نہ کرو ان اللہ لا یحب من مکانا خوانا اسیما خدا بندی میں اس قسم کے خیانت کرنے والے اب وہاں تو صرف خائن کہا تھا یہاں خوان کہا یہ مبالغے کا سیوا ہوتا ہے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کیا بات ہوئی خائن تو وہ تھا کہ جس نے دوسرے کو خیانت کی جو اپنے آپ سے خیالت کرتا ہے وہ نہیں خدان ہوتا ہے ہوتا کیا اس سے اکیما آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں تو ترجمے میں سب یہی گناہ گنا ہی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نا تو قرآن میں تو بہت الفاظ اس قسم کے آئے ہیں جس کا ترجمہ ہر جگہ ہم گناہ کر جاتے ہیں ہر مقام پہ اس کی خاص سگنیفیکینس ہوتی ہے اس لفظ کی وجہ سے کہتا ہے یہ چیز دوسرے کو خیالت کیا کچھ مال لے لیا تم نے اپنے آپ سے خیالت کی تو بظاہر نظر آ گیا کہ کچھ بگڑا تو ہے نا لیکن اس نے کہا کہ یاد رکھو <clears throat> نگاہ نگاہی جانتے دل کے مقی ارادے بظاہر کبھی نقصان تو نہیں تمہیں کو پہنچا سکتے اس سے تمہاری ذات کمزور ہو جاتی ہے قسم کے معنی ہوتا ہے اس میں نال پیدا ہو جانا افسردگی پیدا ہو جانا تکان پیدا ہو جانا لاقت العاصمت آسمت عرب کہتے تھے اس مورتی کو وہ چلتے چلتے تھک جائے اور باقی کتار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے اس سے پیچھے رہ گئے چھٹی ہوئی اونٹنی جو ساتھیوں کے ساتھ نہ کر سکے وہ قوم جو مسافر زندگی میں دیگر اقوام میں کے اندوش نہ رہ سکے کہا کہ جو شخص اپنے آپ سے فریب کرتا ہے اپنی خیانت کرتا ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا در حقیقت وہ شے جو حقیقت اس کی ذات ہے اس کی انسانیت ہے اس کا شرط ہے اس میں اس میں ہلاک واقع ہو جاتا ہے وہ تھک جاتی ہے اس میں سرد بھی آ جاتی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے پھر آگے پہنچتے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے یہ ایمان یس تک سونا مین انداز ولا یس تک سونا مین انداز جرائم کی روک تھام یہ ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہا یہ ٹھیک ہے یہ لوگ ڈیٹیکٹو جو ہیں ان کی نگاہوں سے تو یہ چھپ سکتے ہیں پولیس والے کی نظر نہ پڑ جائے محلے والوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہو جائے یہ بات بس اگر اتنی نہ تو بے ٹھیک ہے کہا ان سے تو یہ لوگ چھپ سکتے ہیں بلا یس تک سونا اللہ اللہ کی نگاہ سے چھپ کے کہاں چلے جائیں گے وہ ہوں مالا من خول جب یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے تمہارے اس مسلم مشن کے خلاف باہمی چپ کے چپ کے مشورے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھائی غیر تو نہیں اس وقت بیٹھا ہوا نہیں قابل اعتماد ہے سارے آدمی دروازہ لگا دو ذرا تم بھی لگا دی اب مطمئن ہے کہ اب تو کسی کو پتا نہیں چل سکتا ہم کیا لگا ہوں انہیں معلوم نہیں کہ یہ اگر تین ہے تو یہاں چوتھا اور ہے اگر یہ چار ہے تو یہاں پانچواں اور ہے اس کی نگاہوں سے یہ چھپ کر نہیں کہیں جا سکتے پھر اس بات کے بات کے جو ہے سمجھانے کی ٹھیک ہے خدا تو ہر مقام سے ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں لیکن وہ جو بات ہے گیا ہے وہ تو یہ کہ خدا کی بات جو ہے وہ تو سمجھ لو یہ تو خود تمہاری اپنی یاتری کار کرتی چلی جا رہی ہے زبان سے تم کہہ رہے ہو اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ لکھتی چلی جا رہی ہے یہ ہے یہ تین کی جگہ چوتھا یہ ہے چار کے مقابلے میں پانچواں حالت کے ساتھ تو جو کہتے ہیں نا دو وہ میں ہوتا ہے کفا میں علیہ کا حفیظہ تیری اپنی ذات کے خلاف دینے دھمیاں مالا جو با یا مدورہ محیط سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں ہے اس وقت دیکھنے والا وہ تو چھایا ہوا ہوتا ہے تمہارے اوپر چاروں طرف سے یہاں ہی مان کی ضرورت پڑتی ہے ریزا نے من وہ جو خلافت اول نہیں ہمارے ہاں ایک مجھے پیڑ کا بھی کی پوسٹ کریٹ کی گئی تھی اور لگا دیا گیا تھا تو سال بھر کے بعد اس نے آگے کہہ دیا کے ساتھ مجھے کوئی اور کام لے لیے تو خان کا بٹھا رکھتا ہے سال بھر کے اندر کوئی ضرور کا مقدمہ ہی نہیں ہے آئے کیسے ہر ایک کو تو معلوم تھا کہ پکڑا جاؤں گا یوں جو رائن بند ہوتے ہیں ہان تم ہاؤ لائے جا دل تم ہاں۔ ان ہوں پھر حیات دنیا منگ جا جو دل ہو انہوں جامل قیامت ان منگو یقین علیہ وکیلا کہا اے وہ لوگ جو مجرموں کی طرف سے جانتے ہوئے بھی تو وہ مجرم ہیں ان کے مقدمات لڑتے ہو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو آ کر سفارشیں کرتے ہو ان کی ٹھیک ہے اس بنیادی زندگی کے اندر تو تم نے یہ کچھ کر لیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کو چھڑا کر بھی لے جاؤ قرار دے دو یہ سب کچھ کر سکتے ہو تم سمجھ جا اللہ بلیا یوم القرامت یوم یعنی مقافات عمل کے دن کون ہے وہ جو خدا کے ساتھ جھگڑے گا ان کی طرف سے ہم یقین تم ادے ہوں یا ان کا وکیل بن کے آ سکے گا وہاں نہیں آ سکے گا وہی چیز جو میں دفعہ کہہ سکتا ہوں ہاں اگلی آیت آ جائے گی تو پھر اکثر نہ نہیں جان سون اور یزلم نستا ہوں دیکھیے یہاں دو باتیں قرآن میں کہیں جو جرم کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے یہ جرم اور برائی تو وہ ہے جو دوسروں سے خلاف کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کہتا ہے اور جج میں نقص ہوں یہ خود اپنی جات پر نیتی کرتا ہے جرم کی دونوں شکلیں آ گئی سامنے کسی دوسرے کے خلاف اسے فروغ دینا اس سے خیالت کرنا یا خود اپنی ذات کے خلاف جاتی کرنا یہ کر بیٹھا ہے اب سوال یہ ہے کہ بس یہ ہو گیا تو سزا لازم آ گئی اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے اس کی بادرینی کی جسے توبہ کہتے ہیں کیا اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے کہا نہیں سننا جائے اللہ ہے یج نہ ہو رسول الرحیمہ آج پھر وہ خدا سے اس نقصان کی اگر پناہ مانگتا ہے چاہتا ہے خدا سے کہ اس کی مداخلت ہو جائے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے آن الفاظ میں خدا رسول رحیم ہے اب خدا کی رسول الرحیمی کا تصور جو ہمارے یہاں ہے موجودہ اس مطلب کی روح سے جن کی روح سے نہیں وہ تو یہ ہے نا کہ وہ رسول رحیم ہے خدا کی مسور میں ہندی کا تصور جو ہمارے یہاں ہے موجودہ اس نظر کی روح سے جن کی روح سے نہیں تو وہ تو یہ ہے نا کہ وہ میں نہیں ہے اور دینے والا یا تو صبح اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد چوتھی دفعہ الطاف اللہ ربی حربی کلو میں آٹو جو ہے میں چوتھی دفعہ روسے لکھے مجھے تین دانے بنتے تھے سات دانے تینتیس دفعہ یہ پڑا یہ ہو گیا جب تک چل اس پہ یا کوئی بات جب اچانک ہوئی کہ آپ نے کہا کیا چل لا اس پہ ساتھ ہو رہا خدا رسول نہیں نہ کر دکشن ہار وہ جو آپ کے یہاں صحیح ہیں جاتی ہیں دو کتابیں صحیح یہ جس میں کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے تین لوگوں سے کہو سے کہہ رہے ہیں تم ان سے کہو تین لوگوں سے کہو کہ گنا کیا کرو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو خدا تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا تاکہ وہ خدا کرے وہ گناہ کرے اور خدا کی بخشش اور مقدم جو ہے اس کا ظہور ہو تم گناہ نہیں کرو گے تو اس کی مشوروں میں گندی تو ویسی کی ویسی رہ جائے گی جس سے وہ گندگی جتنے رہ جائیں گے رام اس کی مشوروں میں گندی جیسی تھی ویسی رہ جائے گی نہ کرو گے گناہ تو وہ ایسی کام لائے گا سنیدا نے نام کیا سن رہے ہیں آپ پورے پہ ہنسی کے آسار نہ لائیے آنکھوں سے خون کے آنسو میں صحیح عزیز کر کے پیش کیا جاتا ہے نہ گنا کرو گے تو وہ اور کام لائے گا گنا کا ترجمہ ذرا گرو کیجیے نا تم جرائم نہ کرو گے تو وہ جرائم پیشہ کام کے لیے تاکہ اس کی حصول رحیمی جو ہے اس کا ضرور ہے یہ ضرورتیں آپ کی اتنی بے بات کر دی ہیں جرائم کے لیے اس کے بعد ذرا سی کرک آئے گی آپ کے ذہن میں کوئی جرم کرتے وقت یا کوئی گنا کرتے وقت وہ تو حکموں سے پیدل ہے میں نہیں کروں گا مجھے لگا دے گا اور پھر وہاں کی کی اس وہ اللہ اس سمجھ کا پر نہیں کیا جاتا ہے اللہ بہتر ہوا ہے پھر وہ چڑھ جاتی ہے شہروں کے ہفتے میں بات اور وہاں پھر آ کے وہ گھوم کے گھر کہ سو کی پروار بے چڑھ دو اوپن ہار میں یہاں اس لیے تو ضرور تھا کہ ابھی امن والے نہیں پکڑے جاتے تھے بے پروانی میں تو یہ بھی وہ بے پروانی کے تو ساتھ میں آتے ہوتے ہیں کہ مہاراج رنجیت سنگھ کے سامنے نے جب ایڈیم لگ گیا مقدموں کا مسلم کا ڈھیر انہوں نے کہا کہ سرکار آپ کو ٹھیک کی ہے ان کا کچھ فیصلہ ہونا چاہیے اتنا ڈھیر لگ گیا ہے اس میں تو کئی برف لگ جائیں گے تو اس نے کہا لگ جائیں گے ہمارا فیصلہ ہو جانا اتنے مقدمے اتنے اتنے فیصلہ کیسے ہو جائے گا اس نے آدھا ڈھیر ادھر رکھا آدھا ڈھیر ان کا ادھر رکھا لگا منجور کیا نام منجور چکلا دوسری گل وہ فاصلہ کہیں دیر کی لگتی ہے کے کے دن اتنے آ گیا ہوتے ہو نقص واسطے ڈاکٹر کریز آن نہیں لگ اللہ اللہ غفور رحیم کیا طریقہ ہے اس اخبار کا سامان حفاظت میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کی صلاحوں کے جو ترجمے آپ کے ہوئے ہیں انہوں نے تباہ کیا ہے آپ کو بخشنے والا جب ترجمہ آپ نے کر دیا بخشش آپ نے یہ کہہ دی ہر وقت بخشش کی دعا مانگتے تھے بخشش کیا ہوتی ہے بخشش کسی کے کام کے نتیجے میں نہیں کچھ ملنا بخش جنت ہی آپ بخشیش کے طور پہ لیتے ہیں رشتے استعمال مست یہی چیز ہے جس کا ترجمہ اپنی مفرت کا بخش کر دی یہ کیا ہے جس سے کہ یہ مقصرت ملتی ہے مصروت کے معنی ہے حفاظت کا سامان ملک کہتے ہیں اس لوہے کی چوٹی سے جو کھڑکی اوپر ہوتی ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر میسنجر ملٹری کے ہوتے ہیں ان کے سر کو فوڈ ہوتا ہے یا وہ پولیس جاتی ہے جب پکڑا ہوا کرتا تھا تو اس میں کھڑکے جو پینٹ دیتی ہے اس کو مکسر کہتے ہیں اسی سے لکڑا ہے یہ ملتی کیسے ہے سنیے عزیزہ غال یہ جو کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں سال ہو جاتا ہے خطا ہو جاتا ہے اس قسم کی چیز جسے آپ سنا ہوتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اسے آپ سیاحت کہتے ہیں نا مل جاتے ہیں لیے ہو جاتی ہیں اس کے اجالے کی شکل کیا ہے اس کی مغفرت کی شکل کیا ہے قرآن کریم کے الفاظ جلی اور روح میں ہر جگہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ ان دل ہس ادارے گیارہ بٹا ایک سو چودہ یاد رکھو اگر کہیں ناہنداریوں والی کوئی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کوئی نقصان کر بیٹھو تو اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ اچھے کام کرو کہ اس جو غلط کام ہوا تھا اس کا نقصان ڈھک جائے اور اچھے کاموں کا پگڑا جھک جائے یہ طریقہ ہے اسے پیدا کہتے ہیں اسے استغفار کہتے ہیں ان حسنات یوگ ہند نقص کہ چار لذنا لیزا نے مند تو کتنا عظیم سمجھتا ہے جو بیان کر کے رکھ چوٹ لگ گئی خون بہت سے نکل گیا کمزوری گئی کیا ہوتا ہے صاحب اتنی غذا اچھی کھائیے تو جو خون نکلا ہے وہ بھی پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اور خون پیدا ہو گیا دو لفظ ہو گئے جو نکل گیا ہے اس کا ادارہ ہو جائے تلافی ہو جائے اتنا تو واپس آ جائے اور اس کے بعد اور توان آئی آ جائے مفون کے معنی ہے اتنے حصے کی مداخل کرنے والا جتنا خون نکل گیا رحیم کے معنی ہے اور خون پیدا کر دینے والا تاکہ آئندہ کے لیے بھی تمہیں نقصان نہ غفور رحیمہ اسے کہتے ہیں لائے جانے والے خون کی کمی روزمرہ کی غذا کی اچھی غذا بیمار کو اور اچھی غذا کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ان میں ہسنات کے لیے یہ جو کمزوری واقع ہو گئی ہے اس کا اضالہ تو اس سے ہوگا کہ معمول سے بھی زیادہ اچھی اور احتیاط اور تدبیر فرق اسے کہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے حسنات سے جاتی ہیں پبلک انٹری میں آنے والے بچوں سے آتا کرتے ہیں کہ جو کمی تم نے اس مضمون میں کچھ کمی کی ہے اور دو مہینے تو مل گئے دن رات محنت کرنی پڑے گی یعنی پہلے اگر اتنا تھا کہ دن ہی دن میں محنت کرو تو کام چل سکتا تھا اب کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ دن رات محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ان دن حسنات یہ لگتے ہیں آپ کوئی اور طریقہ مفرت کا نہیں ہے ازیزان کوئی اور مفہوم کا کا نہیں ہے یاد رکھیے قرآن کے لیے خود ہی آپ نے اپنے آپ کے لیے کرنا اور یہ تھی وہ چیز جو میں کہا کرتا ہوں سنی آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن اسے پھر جلی حروف میں دکھتی یہاں دو باتیں کہیں تھیں کہ دوسرے کے خلاف تم نے کوئی جرم کیا ہے اور اپنی ذات کے خلاف اب آگے کیا پہنچتا ہے قرآن وہ کہتا ہے کہ وہ میں ہو ہوں آرام سے ہی اللہ اور یہ جو تم نے سمجھا ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف جرم کر کے تم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے سمجھا تو تم نے یہی ہے دنیا بھی یہی کہے گی یہی یہ بھی سمجھے یاد رکھو جو بھی کسی دوسرے کے خلاف کوئی جرم کر کے اسے نقصان پہنچا وہ خود اپنی ذات کے خلاف جرم کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے چل ایک تو براہ راست اپنے خلاف کرنا وہ خود فریبی کے ارادے غلط اور جسے ساری دنیا کہتی ہے دوسروں کے خلاف کوئی جرم کیا اللہ اکبر اسے ایمان کہتے ہیں عزیزہ نیمان تو کہتا ہے یہ جرم تم نے اس کے خلاف نہیں کیا یہ جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا سنی الفاظ میں یکس کس من یکس یقین ہوں ادا نقص ہی جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا کسی دوسرے کے خلاف تو اس کے خلاف اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی جانچ کے خلاف جرم کر رہا ہے وہ اللہ پوچھتے ہیں ایمان کی کہاں ضرورت پڑتی میں پوچھتا ہوں کہ اس ایمان کے بغیر کوئی طریقہ بھی ہے دنیا کے اندر سے یہ جرم ملا جس کا ایمان یہ ہے کہ میں اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں جانتا میں اسے نقصان نہیں پہنچا رہا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں اور اپنے آپ کو تو کوئی مند بھی نقصان نہیں پہنچاتا پاگل تو کہتے ہو گئے ہیں کیا پاگل ہو گیا اپنا نقصان بھی آدمی طرح کوئی شاید ہوش اپنے آپ کو تو نقصان نہیں پہنچاتا وہ کہتا ہے کہ میں جب صرف کس من سر الفاظ قرآن کے اسے نہیں تو انما میں ہوں مت سے ہی اسے معلوم ہونا چاہیے یقیناً حقیقت یہ ہے جسے کہ فیکٹ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہے بلکہ نقصان ہے یا خود عدالت سے اپنے خلاف اس نے جرم کیا ہے یہاں وہ فکر جو میں نقشے کا دہرایا کرتا ہوں اس نے کہا تھا کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا یا صبح علامت سے ہی ترجمہ ہو رہا ہے قرآن اور قرآن کہتا ہے کہ یہ الگ بات صحیح ایک تو خود اپنی ذات کے خلاف جو تم نے کیا وہ تمہاری نگاہ کی خیانتیں اور دل کے ارادے ہیں ایک جو تم نے بظاہر دوسرے کے خلاف کیا ہے وہ بھی ڈر ہوتی کہ تم نے اپنا خلاف کیا ہے مکان اللہ ہو علیم حکیم وہ جانتا ہے کہ کس کے خلاف یہ جرم ہوا ہے لیکن وہاں دھاندلی نہیں ہے ساری چیز انصاف پہ ہے حکمت پہ ہے اس لیے اس کا اضارہ ہو سکتا ہے لاطخمہ تم رحمت اللہ لوگوں کہ اور لفظ ہمارے یہاں آیا کرتا ہے لا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوتا جو جی میں تو چلے جائیے نامیدی کو کو وہ ہی ہے وہ تو بخشن ہار ہے وہ تو بخشے ہے مایوسی ہے مایوسی اس اعتبار سے سوچ رہا ہے کہ یہ اگر سمجھو کہ اب جو جو مجھ سے غلطی ہو گئی اب اس کی تلاشی نہیں ہو سکتی یہ ہے مایوسی اور اگر یہ ہے کہ نہیں خدا کہتا ہم نے تلاشی کا سامان مہیا کر دیا سامان کیا ہے ایندھن ہنس تو یہ نہیں بننا چاہیے نقصان کیا ہے اس کی تلاشی یہ ہے کہ فائدے مند باتیں کس سے زیادہ کرو نقصان بھی یہ پورا ہو جائے گا اور بھی پونجی مل جائے گی تمہیں کہ وہ رسور و رحیم ہے اب آگے چیز آئی جرم کی اپنے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں یقین خطیتن اور عسمن سننا یار ہی بہین کا کبھی سمالا سہتان و عسم مبینہ اب ایک اور کیٹیگری جرم خود کیا اور اس کا بہتان دوسرے کے سر لگا دیا اور اگر سوچو صحیح کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اس شخص نے بڑا جرم کیا خود مجرم ہے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اس نے ان ثابت کرنے کی کوشش کی دوسرا بے گنا ہے غلط الزام سے اسے مجرم بنانے کی کوشش کی کہا سوچو تو صحیح ہے کتنا بڑا جرم ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہی کہ ہم نے کتاب اللہ نازل کی اس کے اتباع سے ان چیزوں سے تم بچ سکتے ہو ورنہ بڑا روز یہی ہوتا ہے سر اور اس نظام عدل میں تو مشکل نہیں روز یہ چیز قتل کرتا ہے ایک دن میں دوسرے کے لگ جاتا ہے اور چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے روز دو گنا پھانسی لگ جاتا کون سی چیز ان چیزوں سے بچا سکتی ہے کسی صرف یہ ایمان بتا سکتی کوئی اور طریقہ نہیں ہے ایمان ایمان یہاں ایمان آتا ہے پوچھتے ہیں ایمان کی کہاں ضرورت پڑتی ہے مولانا فضل اللہ ہے آدھے کا رحمت رحمت کا ایسا تم من ہوں جدلو کا جماغ دلون اللہ ان کو سہوں جماغ درون کا من شعر و انزل اللہ علیہ کتاب ہے بل حکمت علامہ کا معلوم تو تم فضل اللہ علیہ کا بھی ایک جرم کر بیٹھے وہ جھٹ سے ضرور سے دہی خاں آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے صاحب تو جی وہ فلاں دیکھتا تھا اس کا انتظام میں کر دوں گا کچھ بھی بات نہیں ہے خرچ ہوگا کوئی تھوڑا سا اچھا بھی خرچ ہوگا کوئی بات نہیں ہے بھول دوں گا اور اگر پکڑا بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے بہت بڑا وکیل ہے صاحب اس کو جا کے کرتے ہیں گواہوں کو توڑنا مشکل کون سی بات ہے صاحب یہ ہو جائے گا رام کہتا ہے کہ کمزور ایمان کا انسان ان باتوں میں آ جاتا ہے لیکن جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر یہ باہر کی عدالتوں سے بچ بھی جاؤں گا میں اس سزا سے تو وہ جو مجھے اپنی ذات سے مل رہی ہے وہ جو خدا کی طرف سے مل رہی ہے اس سے تو میں نہیں بچ سکتا صرف یہ ایمان بچائے گا کہا کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تم میں سے تو ایسے وقت میں جب یہ جرائم جو کیے جاتے ہیں یہ لوگ تمہیں پتہ نہیں کتنا گمراہ کر دیتے تمہیں روز یہ ہوتا ہے تو جرم کر بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد یہ اندر جا جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ تو سما کر کے رکھ دیتے تھے اگر یہ چیز نہیں ہوتی لیکن اگر تم یہ ایمان رکھو تو پھر یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مانزل رہو نہ بلکہ ہے وہ میں خدا نے تو تمہاری ترجیح کا قانون نافذ کیا اور پھر قانون بھی ایسا مہاراج رنجیت سنگھ والا نہیں ہے کہ یہ منظور اور یہ نامنظور ہر فیصلہ اس کا حکمت پر مبنی ہے بھائی یا پھر پوچھ سکتے ہو ایسا کیوں کہا گیا ہے وہ کہتا ہم جواب دیں گے تمہیں بہتر ہونے کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں کیا سنگھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ سر یہ کیوں منظور اور یہ کیوں نامنظور شاہ ابھی تو کہہ گیا بادشاہوں کا مزاج کیا پوچھتے ہو گاہے بسلام برنجن اور گاہے بدشنام خلط بخشن کبھی مزاج ہو رہا ہوا تو سلام کرو تو پھانسی دے دو کبھی جی ہے کہ گالی دو گاؤں بخش مزاج شاہ ہم بھی سکتا کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہر قانون کے متعلق بتایا ہے کہ کیوں یہ قانون ایسا نافذ کیا ہے ہم نے کیا نتیجہ اس کا نکلے گا اللہ اکبر اتنا بڑا قادر مطلب کیوں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا ہے کہا تم کوئی شخص ہماری کتاب اتنی تعلیم نہ دو ان کو صرف یہ قانون ہے وہ قانون ہے ہمارے یہاں تو سارا وہ جاتا ہے تعلیم تاغیراتا فوجداری کا شاید ہے نا یہ کیوں قانون ایسا بنایا گیا ہے کہا انہیں یہ حکمت تعلیم دو کہ یہ خدا کا قانون ہے کیوں ایسا بنایا ہے اس نے یہ بھی ساتھ ان کو تعلیم دو اسے حکمت کہتے ہیں دونوں میں نظر میں اللہ ہے کیوں ایسا ہے ایسا کرو گے تو کیا ہوگا وا کا ماں لم سکون کا لم یہ بات تم نہیں جانتے تھے پہلے یہ بات تو اب ساری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ برا ہے فریب نہیں دینا چاہیے اب کچھ یہ کیوں نہیں دینا چاہیے کیوں جھوٹ برا ہے کیوں دوسرے کی شہانت نہیں کرنی چاہیے یہ بات نہیں ہے کیوں کا جواب یہ نہیں دے سکتے کیوں کا جواب ہماری کتاب دے گی جس نے قانون دے کے کیوں بھی بتایا ہے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے اب آپ نے دیکھا تو بات میں نے شروع کی تھی کہ اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ میں کیوں نیک بنوں میں کیوں دوسرے کو فریب نہ دوں اس کیوں کا جواب صرف خدا کی کتاب دے سکتی ہے یہ ایمان دے سکتا ہے پھر اس نے بنیاد قرار دیا ہے تمام ہمارے انسانی وقان اللہ قبل اللہ علیہ تعلیم کہا سوچو تو کوئی کتنی خدا کی یہ نوازش ہے کہ اس نے تمہیں ہر جرم کے متعلق بتا دیا کہ کیوں نہیں یہ کرنا چاہیے یہاں تو اتنا ہی بڑا احسان ہوتا ہے اگر کوئی مملکت ہو جس میں قانون کی حکمرانی ہو یہی بڑی بات ہوتی ہے سر بڑی چیز ہے کہ جہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ قانون ایسا کیوں بنا ہوا ہے اس کے متعلق نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ ان کو بتانے کے لیے متعلق ہے کہا کتنی بڑی نوازش ہے خدا کی کہ تم نے قانون دیا اور اس کے ساتھ ہی جو بتا دیا کہ کیوں ایسا قانون کو دیا لاکھوں رسی کسی نمن نظر ہوں کہ اللہ مان انرا بے صداقت معروف اور اصلاح بین الناس کا من جا کر جانے کا پیدا انراد اللہ سزا کا نوتی ہے اجرن عظیم کہاں بات ہے تھوڑی تم کرو لیکن بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اس قسم کی کہ تم باہمی مشورے ایسے بھی کرو جن کو قبل وقت تم جن کا شاہ اچھا-, اچھا نہ سمجھتے ہو اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کئی پلان ایسے آپ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن کہا کہ یہ پلاننگ یاد رکھو برائی کی باتوں کو بھی اس قسم کی پلاننگ یا مشورے یا خفیہ باتیں مت کرو وہ تو کھلے ہی کرنے کی نہیں ہمیں اجازت دیتے تھے لاؤ کہ تم اس طرح سے کچھ لگو اور تو یہ کرو ان باتوں کی ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے نظام میں تو یاد رکھو سدا کا تم اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اپنے اس نظام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے اسے صدقہ کرتے ہیں اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو کام کیا جائے کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور صدقہ ان عقیات کو بھی کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کے لیے دیے جائیں وہ بھی صدقہ کہلاتے ہیں دونوں مانوں نے یقین آ سکتی ہے کہ ایسے امور کے لیے تم کر سکتے اتنا ہی بین الناس نئے انسانی کے اصلاح کے کاموں کے لیے تم یہ کر سکتے اور معروف ہوں یا ان چیزوں کے لیے جو قرآن کی روح سے ریکگنائز کی گئی ہیں تو یہ اچھی باتیں ہیں یاد رکھیے معروف اور منکر جو ہے اس کے معنی یہ جن امور کو خدا کا ضابطہ قانون صحیح ریکگنائز کرتا ہے وہ المعروف ہے جن کو وہ ایسا نہیں کہتا وہ منکر ہے تو ان باتوں کے لیے اس پلاننگ کی ضرورت ہے تو تم کر سکتے ہو اور اس کو بھی یاد رکھو نہیں یا جانے زیادہ کے گا ہمارا بات کسی اپنی ذاتی منصب کے لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ صرف نظام نظامی سے ہم اہم ہونے کے لیے یہ کرنا چاہیے یہ جس سے مرضی کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ رضو عنہ یہ ہو یہ کے ہاں خدا کی مرضی اس کے مطابق چلنا چاہیے راضی کا رضا ہونا چاہیے یہ بات پھر کبھی آئے گی جب تقریر کا مسئلہ آئے گا تو کون کون سی بات ہے جو نہیں سامنے آنے چاہیے بات احمد وہ تو ایسی یہ عمارت پرانی ہو گئی ہے کہ پارا میں دکھے کرو پروڈو تو ساری پہلے آ جاتی ہے سوری اور نظر کی عمارتیں ہوتی ہیں مرضی مولا کا سب سے بڑا جو مقرر ہوتے ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں راضی بن رہا ہے خدا جی کا تو خود کچھ نہ کیا جائے یہ ضرور جو اللہ کی مرضی یہ بات نہیں کس کے بنیادی لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اہم آہ ہو جائے جیسا وہ ہے ویسا ہو جائے جو قانون خدا بندی کا منشا ہے اس کے مطابق جو کچھ کیا جائے گا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہ نے اپنے آپ کو خدا کے اس نظام اس قانون کے ساتھ ہاں اہم کیا اس قانون نے اپنے مطالب کو ان کے ساتھ ہم ہاں اہم کر دیا رضی اللہ عنہ عنہ نمازات اللہ یہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے خدا کی خوش کے لیے جن یعنی اندازہ لگاؤ ان ترجمے میں کیا کر دیا ہمیں خوش باری بہت جو اللہ خوشبو ہوتی ہے اللہ ناراضگی ہو جاتی ہے ناراض تو ہوگا نہیں سنگا یہ خوش ہونا ناراض ہونا جسے ہم کہتے ہیں ہے ان شاء اللہ بات ہے اس سے بڑا بلند ہے اس کے لیے یہ صورت ہے کہ لاکھ آدمی اگر نماز پڑھ چلے گا گھوم رہا تو ہو گئے لوٹا تو چلے گا تو بہت خوش ہوگا تھا ابن جی پہ ہم نے لیا کا دیا پاس پوچھا صاحب کیا ہوا سر دو لاکھ آدمی جو ہے مزمین نماز پڑھنے چلا گئے دو لوگ کے لیے ناراضگی یہ سارے تصورات ہمارے یہاں کے بادشاہوں کے ہیں یہ سب ہم اپنے لیے اس وقت میں اسی قسم کا خدا تھا جب ہم نے تو کوئی پیدا نہیں ہوا تھا وہ ویسا ہی خدا رہے گا جب کوئی ہم میں سے نہیں ہوگا سورج آنکھوں والوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے سورج میں تو چڑھنا ہے پر دنیا میں سارے اندھے نے خدا کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کا سوال نہیں ہے اس کے دیے ہوئے قانون سے ہم فہمی کا سوال اس سے اپنا بھلا ہوتا ہے لہٰذا بنا رضاط اللہ کے معنی یہ ہوتی ہے کسی دنیاوی منفرد کے خیال کے بغیر پھر دوسری ہے کہ مجھے امتحان سے الگ رہنا ہے کیونکہ خدا کے قانون کا تقاضا ہے اس کا نظام ایسا چاہتا ہے میری ذات کی منفت اس میں ہے ہمارا ذاتی کوئی سلا سلاقی و نسخی و نحیا یا منا کی زندہ ہے رب بڑھانا ان سے کہہ دو کہ میری سلاد میرے مناسب میرا جینا میرا مرنا کسی اور مساج کے لیے نہیں ہے صرف خدا سے بتائے ہوئے رسم الم کی رسوم کی خاطر میں یہ کروں گا یہ ہوتی ہے ہمارے ذاتی اصافن ہوتی ہے اجر نظیمہ تم دیکھو گے کہ اس کا بدلہ کتنا بڑا تمہیں ملتا ہے تو من رسول تبین خدا وجہ جب غیر ملنے میں نیند مجلے ہی نسل ہی جہن و سات نصین کتنی وضاحت سے ہم نے یہ باتیں کر دی تمہارے سامنے راستہ ادھر اور نکھر کر تمہارے سامنے آ گیا ہدایت کے معنی کسی راستے کا سامنے آنا ہی نہیں ہوتا وہ تو ہموار ہوتا ہے نا بڑا عجیب لگتا یہ کسی چیز کا ابھر کر سامنے آنا جو ہے یہ وہاں بولتے تھے کہ لفظ یہ عجیب <clears throat> استعمال تھا لیکن یہ سہارا کے رہنے والے سے پتا نہیں کیا کہوں اور جہاں ہم لوگ یہ ہی نہیں سکتے نے سمندر نہیں دیکھا سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں دور تک دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں سے کوئی کشتی جو ہوگی وہ زمین تو یوں ہے نا تو وہ کشتی جو دور سے آپ کو نظر آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے وہ یوں ابری انسان میں نمودار ہوتی ہے یعنی وہ بلندی کی طرف نظر آتی ہے آپ کو سطح کی اوپر نہیں نظر آتی یوں نظر آتی ہے بلندی کی طرف جہاز بھی جو وہاں سے آتے ہیں تو پہلے ان کے ماس جو ہے وہ یوں آتے ہیں سامنے تو کوئی ایسی چیز جو اس طرح سے سطح سے ابھر کے سامنے آ رہے اسے ہم آج کہتے تھے جسے میں نکھر اور ابھر کر کہاں کرتا ہوں نا تو یہ چیز اس میں ہوتی ہے اس طرح سے یہ چیزیں واضح کی گئی ہیں کہ نکھر کر ابھر کر تمہارے سامنے آ گئی وہ کہتا ہے کہ جب اس طرح سے ہدایت سامنے آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی مخالفت کرے اس کی کہ جو یہ راستہ دکھا رہا ہے سیدھی سی بات ہے آگے بتاتا کیا چیز ہوگی اور اس کا عملی جانچنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایسا ہے یا تب غیر سبیل المومنین اور وہ اس جماعت مدنیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گئی ہے اب یہ چیز آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب انفرادی چیز ہے ہر فرد اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنے اپنے کمرے میں اپنے مسلے کے اوپر اپنی مسجد میں اپنے آپ میں ہو جیسا کہتے ہیں نجات حاصل کرنے کا سامان کر سکتا ہے دین نہیں ہے دین اجتماعی نظام کا نام ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم صادرین کے کے ان صادقین ساتھ یہ جو جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ اس کا ایک فرد بنے یہ اجتماعی نظام ہے انفرادی نہیں ہے کوئی صادقی اور خودی عبادی و خودی جنت میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو تو جنت میں جا سکے یہ دوسرا موضوع آ گیا یہاں یہ کہا ہے کہ اس کا عملی نتیجہ یہ رب قدر کبے غیر قدیم کبھی میں چلے جماعت آپ کے ساتھ چلے اب تلاش کیجیے آپ قدیم المومنین آپ کو کی قدیم ملے گی پلیز میں نے رابطہ روش مطلب سننے کی ملے گی ہنسیوں کی ملے گی آرے حدیث کی ملے گی بریلوں کی ملے گی دو بندیوں کی ملے گی نقشبندیوں کی ملے گی کشتیوں کی ملے گی سبیل المومنین ہے ہی نہیں کہا جو بھی سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور راستے میں چلتا ہے سنیے ویزا نے مانگ کیا اس کا نتیجہ ہے نوندے ہی ماتارن وہ جن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہم ان کو اس کو ان کے ساتھ ملا دیں گے بس ختم ہوا کیا چاہیں کو ملنا ملیں گے ہوئے گا ٹھیک ہے جی ہم ہوتے ہیں چلو ہم جو بندی ہوں گے وہ چلو دو بندی سب تک موم کی جماعت کو تو نہیں ہوتا مغل ہی مات بن جس کی سر اپنی نسبت کرتا ہے جس کے ساتھ تم ملنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں سبھی رنگوں میں نہیں ہے سبھی اندوانو کوئی میں نہیں ہے اسلام دین کی سے اہلیتیں وقت تک ساتی رہا ہے جب سبھی نہیں تھی کسی فرقے کی قبیل نہیں تھی جو بھی فرقے ہوئے ہر فرقے کی اپنی اپنی قدیم شدید امام میں ہے اور یاد رکھیے نہ کوئی نظام اسلامی ہو سکتا ہے نہ کوئی مملکت اسلامی ہو سکتی ہے نہ کوئی دستور اسلامی ہو سکتا ہے جب تک فرقوں کا نہ ہے وجود موجود سبھی سبیل میں ہوگی تو اس وقت اسلام آئے گا آپ سے بیل سے ہے اس میں اسلام قرآن تو اس کو چھوڑتے ہیں دیتا ہے قرآن تو رسول اللہ سے کہتا ہے کہ تیرا ان سے کوئی راستہ نہیں مزید بنا دے وہ تو سبھی المومنین میں بتا رہا ہوتا آج یہ کہا جائے گا اس میں سے ہر کر جاتا ہے کہ صاحب وہ مومنین ہم ہیں ہر ایک کا دعویٰ ہوا تم لوگ اس دن بنانا بحث کرو انتظام کرتا اس کی بات تم رکھو گے ہر ایک یہ کہہ رہے کہ وہ ہم ہیں یہ سارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سبھی مومنین وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی تو یہ تو سب ہو گئی یہ راستے ہو گئے راستہ میرا ہو گئی یہ تو ان کا کہا ہے ایک جماعت نیمنی کی ان کا راستہ یہ اختیار کرے گا